تو آج ہم نے پڑھنا ہے الجہالت سے جو نواں تان ہے راوی کا مجھول ہونا آج ارادہ تھوڑا تاخیر سے پڑھانے کا تھا میں رش میں تھا میں نے کہا پہنچتے گھر مجھے دیر ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت سے پہنچ ہی تو بلا لیے الحمد للہ جی تاریخ لغت میں کہتے ہیں کہ مصدر جاہلا اور ضد عالمہ یہ تو بات سمجھ میں آ آگی جہالت راوی ثانی عدم معرفت ہی کیا مراد لیتے ہیں آپ اس سے جہالت راوی سے کہ راوی کی جان پہچان کا نہ ہونا عدم معرفت راوی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ راوی کی اصل کیا ہے اصطلاحاً عدم معرفت عین راوی او ہی عین راوی کی معرفت کا نہ ہونا یا اس کی صفات یا حالات کا معلوم نہ ہونا یا تو یہی نہ پتا چلے کہ راوی ہے کون نام تو آ گیا کوئی لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ذات کون سی ہے اب ابو اسامہ ابو کسی بھی لفظ کے ساتھ اس کی ذات کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بندہ ہے کون دراصل یا اس کی صفات کا نہیں پتا چل رہا پتا تو چل گیا کہ ہے بندہ وہاں پر بغداد کا ایک تھا لیکن جو ہے وہ اس کی کیا صفات تھی یہ نہیں معلوم ہو پا رہا اسباب استاب ہاں۔ اسباب کثرت نعوت الراوی راوی کی صفات کا بہت زیادہ ہونا من اسم بھلے وہ ناموں میں سے ہو کافی سارے نام ہو او او او او کنیت صفت حرفت حرفہ کہتے ہیں پیشے کو او نصب یا اس کی نسبتیں بہت زیادہ چار پانچ شہروں میں وہ رہتا رہا ہے فیش طاہر ام منہا پس وہ مشہور ہو گیا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سیوز کرو بغیر مشتہر بھی من الاغراضی پس بس کیا گیا کہ سیوز کرو اس کا نام لے دیا گیا اس کو ذکر کیا گیا بغیر ما اس لفظ کے بغیر اشتہارا بھی جس سے وہ مشہور تھا من الاغراض کسی غرض کی وجہ سے کسی بھی غرض کی وجہ سے اس کا وہ مشہور نام جس سے وہ معروف تھا لوگوں میں پہچانا جاتا تھا وہ نہ لیا گیا بلکہ کسی دوسرے غیر معروف نام سے اس کی روایت کو نقل کر دیا گیا انہ رابن آخر تاکہ یہ گمان کر لیا جائے کہ یہ کوئی دوسرا ہی راوی ہے فیاحسر الجہل بحال ہی بس اس کی حالت سے جہل حاصل ہو گیا یعنی عدم مارفت اس کے حال کا معلوم نہ ہو پایا اب کیسے پتا چلے کہ یہ فلاں آدمی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ سفا ہے نہیں سفا ہے یہ تو کوئی اور ہی نام آ رہے ہیں راویوں کی فہرست میں تو جہالت پیدا کرنے کے لیے یہ بعض اوقات کر دیا جاتا ہے اچھا ایک تو اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو گیا دوسرا ہے قلت و روایت ہی فلاح اکثر الفظ عنہ آن بس نہیں اکثر ہوتا زیادہ ہوتا الفظ حاصل کرنا عنہ ہو اس راوی سے بھی سبب قلت روایتی ہی اس اس کے کے کے روایت روایت قلیل کرنے سبب سے اس نے بہت ہی قلیل روایت روایتیں بیان کی ہوتی ہیں اب ایک یا دو روایتیں اس سے ہوتی ہیں تو اس لیے عام لوگوں کو یا اہل علم حضرات کو بھی نہیں پتا چل پاتا اب سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں تو نہیں معلوم ہو پاتا کہ یہ بھی کوئی باقی معروف راوی ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کی روایتی ایک دو ہوتی ہیں فروبما لم الا واحد پس بعض اوقات نہیں روایت ہاں، روایت کرتا کرتا وہ نہیں ایک حدیث کو یوروا بھی کہہ سکتے ہیں نہیں روایت کیا جاتا اس سے کسی ایک حدیث کو لم یوروا اللہ واحد کوئی سے نہیں روایت کی جاتی اس سے صرف ایک ہی حدیث تو گویا کہ بعض اوقات کوئی راضی صرف ایک حدیث کا راضی ہوتا ہے تو اس لیے ذخیرہ حادیث میں بڑا ہی غیر معروف سا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بسا اوقات نہیں پتا چلتا تو یہ بھی جہاں کر راوی ہو جاتا ہے اچھا جی امسلا مثال و کثرت نور کے راوی محمد ابن سائد ابن بشر کل کل بھی کچھ بھی کہہ دیں نصب بہو بعض ان علاج جلدی بعض نے اس کو نصب کیا ان کے دادا کے ساتھ فقالت انہوں نے کہا کہ محمد ابن بشرن اچھا صاحب کو ہٹا دیا والد محمد بیٹا صاحب کا صاحب بیٹا بشر کا تو بازو نے محمد بن بشر کر دیا سیدھا ہی وسما بازو حماد بن صاحب اور بازو نے اس کا نام حماد بن صاحب کہا کہ نہیں اس کا نام محمد ٹھیک ہوگا لیکن اصل میں معروف محمد بن صاحب سے تھا وہ تناہ بازم اور کنیت دے دی باز نے ابن نظر کے ساتھ بیٹے نظر اس کا بیٹا ہوگا تو انہوں نے ابن نظر کہہ دیا وہ تناہ بازم ابا سعید وہ تناہ بازم ابا ہشامین فسارا پس ہو گیا یو یوزن گمان کیا جانے لگا انہو کہ یہ بندہ جماعت یہ ایک پوری جماعت ہے وہ واحد حنا کہ وہ واحد تھا وہ حالی ہے حنا کہ وہ ایک بندہ تھا اور جب روایتیں آئیں کسی روایت میں اب نظر آ رہا ہے کسی روایت میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے ابا سعید آ رہا ہے کہیں ابا حشام آ رہا ہے کہیں بشر قلبی آ رہا ہے تو سب حیران ہو گئے کہ یہ تو ایک روایت ہے اس کو کتنے سارے لوگوں نے روایت کیا ہوا تو یہ مشہور یا یہ غریب نہیں رہی روایت تو لہذا یہ جہالت راوی کی وجہ سے وہ وہ جو روایت ہوتی تھی غریب ہوتی تھی وہ مشہور بن جاتی ہے مثال و قلت قلت روایت راوی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی کی روایت ہی بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جہارت پائی جا رہی ہوتی ہے وہ قلت من روا اور پھر قلت من اس آدمی کی بھی قلت روا عنہ جو اس سے روایت کر رہا ہوتا ہے یہ خود بھی ایک ہی ہوتا ہے راوی اس سے آگے روایت کرنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے تو اس لیے بھی زہر پیدا ہو جاتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں ابو الدارمی ابو التابعین یہ تابعین تابعین ہیں ہیں میں سے لم یروی عنہ غیر حماد بن سلمہ ان سے صرف حماد بن سلمہ نے ہی روایت کیا اس کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کی ان کی حادثی کو ان کی کوئی ایک ہی حدیث ہوگی تو اس وجہ سے بھی جہالت پائی جاتی ہے کہ ذخیرہ احادیث میں روایت کرنے والے ہی ایک ہوتے ہیں صرف اچھا مثال و تفریح بھی اتنی ہی ان کے نام کی وضاحت کے نہ ہونے کی مثال کہ ان کے نام کی سراہت وضاحت نہیں ہوئی جیسے کوئی یوں کہہ دے یوں کہہ دے فلان او او او نہ کہ مجھے خبر دی فلان ہے یا مجھے خبر دی یہ روایت مجھ سے پہنچی ایک شیخ سے مجھے یہ روایت پہنچی فلاں بزرگ سے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بعض اوقات بیان میں کہ اللہ والے یوں کہتے ہیں بزرگوں کا یوں کہنا ہے بڑوں سے یوں بات سنی ہم نے تو کوئی اپنی نجی محفل میں گفتگو کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہ یوں کہہ دے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے اب لوگ تو یہی کہ ان کے جو اساتذہ ہیں شیوف ہیں لیکن اب کیا پتہ وہ کون تھے کیا کیا نہیں تھے تو اس سے احکام کا صادر ہونا تو نہیں ہو سکتا ویسے ایک ترغیب کے لیے تو وہ چل جائے گی بات لیکن حکم شریف اس طرح سے ثابت نہیں ہو پائے گا تو اس لیے یہ جہالت کے حکم میں آئے گی یہ بات اس لیے اہل کو چاہیے کہ پکی باتوں کو بیان کیا جائے اور اس میں حافظے کا استعمال ہو اگر کوئی حکم شرعی خاص طور پر بیان کرنا ہے <clears throat> جی تعریف المجہول ہوا من یہ وہ آدمی ہو سکتا ہے لم تو آئینہ جس کی ذات کا نہ پتا چلے اور یا اس کی صفت کا نہ پتا چلے لم تو مانا راگی لمبا مانا یہ ہے کہ یہ وہ راوی ہوگا کہ جس کی ذات نہ پہچانی جا سکے او شخصیت ہو یا اس کی شخصیت کا نہ پتا چلے او شخصیت ہو یا اس کی شخصیت تو پہچان چکی پہچانی جا چکی ہو ولیکن لم یعرف لیکن نہ پہچانا جائے اس کی صفت کو صفت سے مراد ای عدالتی ہی ہی شیب یعنی نہ پہچانا جا سکے اس کی عدالت اور اس کی ضبط میں سے کچھ بھی کچھ پتا نہ چلے کہ اس کی عدالت اور اس کا ضبط جو ہے کیسا تھا انواع ان ان انواع ان انواع المجهول ثلاثه وهي مجهول العين تین ہو سکتی ہیں اور تعریف اس کی یہ ہوگی کہ ہوا من ذکر اسمہ ولكن لم يروي عنه الا راو واحد کہ نام تو اس کا ذکر ہو گیا لیکن اس سے کسی کسی نے روایت آگے نقل کی ہی نہیں سوائے ایک کے ایک تو یہ ہوگی قسم اچھا اس کا حکم کیا ہے حکم روایتی عدم القبول اللہ اذا وصفہ اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک توثیق نہ ہو جائے دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں یہ روایت ہم نے بھی کہیں نہ کہیں سے دیکھی ہے یا یہ حکم کے مطابق ہے یا اس کی صفت کا کہیں سے معلوم ہو جائے یعنی کہ دیگر احباب بھی اگر تائید کریں تو پھر مانی جائے گی ورنہ ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی اچھا جی سا یوسکو سکو بھی احد امرائن دو طریقوں سے توثیق کی جائے گی اس کی عدالت کی یا اس کی اس کی روایت کو لینے کے لیے اما غیر من روا عنہ یا تو توثیق کرے غیر اس آدمی کا جس نے روایت کی ہے جس نے ان سے روایت لی ہے وہی توثیق نہ کر دے بلکہ کوئی اور شخص توثیق کرے کہ ہاں واقعی یہ روایت ایسے ہے اما اور یا پھر من روا جرح بتعدیل اور اگر اسی بندے نے توثیق کرنی ہے جس نے ان سے آگے روایت نقل کی ہے یعنی انہی کا شاگرد تو پھر اس شرط کے ساتھ وہ توثیق بیان کر سکتا ہے اگر وہ شاگرد جو ہے وہ اہل جرح اور تعدیل میں سے ہے یعنی اس کے پاس یہ ملکہ ہے کہ وہ جرح اور تعدیل کا ایک امام ہے جرح و تعدیل یعنی احادیث کی جانچ اور پڑتال کے لیے راویوں کے اوپر پوری طریقے سے صحیح قسم کی گرفت کرنا کہ کیا واقعی یہ راوی درست ہے بھی صحیح اس کی عدالت ٹھیک ہے ضبط ٹھیک ہے نہیں ہے اس کے پاس ان سب چیزوں کا پورا پورا علم ہوتا ہے اگر تو وہ امام ہے و و تعدیل تعدیل کا اہل میں سے ہے اور اس کا شاگرد بھی ہے پھر تو ہم مان لیں گے اس کی تعدیل اس اس کی کی توصیف کو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا پھر ہم مانیں گے ورنہ نہیں جی اچھا مبہم کسے کہتے ہیں المبہم ویمکن ان نعد المبهم من انواع المجهول ممکن ہے کہ ہم مبہم کو بھی شمار کر لیں مجهول کی اقسام ہی میں سے وان كان العلماء وان كان العلماء الحديث قد اطلقوا عليه اسما خاصا اگرچہ علماء حدیث نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور نام کا اطلاق کیا ہے لیکن حقیقت تشبیہ حقیقت مجهول لیکن جو ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے یہ مجهول کی حقیقت سے ملتی جلتی ہے تعریف کیا ہوگی مجھول کی ہوا ملم یوسر راہ بھی اس کہ وہ شخص جس کے نام کے ساتھ اس کی وضاحت تصریح یا اس کی تصریح یا اس کی وضاحت نام کے ساتھ نہ کی جائے حدیث کے اندر حدیث کے لینے دینے میں اس کے نام کے ساتھ اس کی وضاحت نہ ہو اچھا جی حکم و روایت ہی عدم القبول رحراوی ہو بھی اس میری یہاں تک کہ کوئی راوی تصریح کر دے اس کے بارے میں اس کے نام کے ساتھ او یورک اسم ہو یا پھر اس کے نام یا اس کا نام جانا پہچانا ہو کہ غرود ہی من طریق آخرا بوجہ اس کے وارد ہونے دوسرے طرق سے اور ایک اور طریقے سے بھی اس کا نام آتا جاتا رہتا ہو روایتوں میں اور وہ معروف بھی ہو مسر رحن کی ہی اس حال, اس حال میں کہ وہ تصریح کیا جانے والا خود وضاحت کیا جانے والا ہو وہ نام فی ہی اس حدیث کے اندر بھی اس میں ہی اپنے نام کے ساتھ تو اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر اس کی اس کے اندر سے جہالت جو ہے نکل جائے گی اور اس اس کے کو قبول کر لیا جائے گا رد روایت ہی جہالت روایت کو رد کرنے کا سبب جو ہے وہ اس کی ذات کی جہالت ہے وہی بات لیکن ابہما اسم ہو اس لیے کہ ہر وہ آدمی کہ جس کا نام مبہم ہو گیا جو ہلت آئین ہو تو پھر اس کی ذات بھی مبہم ہو گئی جب اس کا کیونکہ ذات پر نام جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتا ہے اگر کسی کا نام غیر معروف ہے تو اس کی ذات بھی غیر معروف ہو جائے گی عدالت اور ایسے ہی پھر اس کی عدالت بھی مجہول ہو جائے گی عدالت ہو من بابی اولا اور اس کی جہالت کا عدالت کا کا غیر معروف ہونا یا اس سے جاہل ہو جانا اس سے لا علم ہونا جو ہے وہ تو باب اولا ہو جائے گا یعنی اس سے زیادہ ہو جائے گی یہ بات کہ جب کسی کی ذات کا ہی معلوم نہیں تو اس کی عدالت کا کیسے معلوم ہو پائے گا فلا تقبل روایت ہو پر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جی. لو اچھا لو اب لو اب ہم ابھی لفظ تعدیلی اگر وہ شخص مبہم ہو اگر حدیث مبہم ہے لیکن بلفظ تعدیل یعنی راوی جو ہے وہ جو کا امام ہے وہ تعدیل کے عدالت کے لفظ کے ساتھ اس مبہم کو یا اس شخص کو جو مبہم ہے اس کو بیان کرے فہل تقبل روایت ہو تو کیا پھر اس کی روایت قبول کر لی جائے گی یعنی وہ شخص تو مبہم ہے لیکن راوی ایسے لفظ کا استعمال کرتا ہے جو کہ تعدیل کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی مثال آ جائے گی بزاری کا مسلم یقول پورا راوی وان ہوں اور یہ اس کی مثال یہ ہے کہ راوی اس سے حدیث دیتے ہوئے یوں کہے نے نے مجھے خبر دی اب سکا کا لفظ جو ہے یہ تعدیل کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے لیکن کہنے سے کسی کی نام کسی کا ذات کسی کی صفت تو نہیں معلوم صفت تو معلوم ہو جائے گی لیکن آئین تو نہیں معلوم ہوگی کہ اس کی ذات کون ہے جب ذات مبہم ہے تو پھر ہم نے اس کی صفت کو کیسے طے کر لیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ سفا ہے یا سفا نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسے لفظ کے ساتھ جو کہ تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے جرح کے لیے نہیں تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے ساتھ کسی مبہم راوی کو بیان کر دیا جائے اور وہ یوں کہ اخبار نے صفا نے مجھے خبر دی اس سے میں نے حدیث لی ہے تو پھر اس کو اس کا کیا حکم ہے بل جواب لا تقبل جواب یہ کہ نہیں ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے ایزن صحیح قول کے مطابق لیے نہ اس کے قطن اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ فقہ ہو لیکن اس کے نزدیک ہو غیر فقہ سے عند غیر ہی باقی لوگوں کے نزدیک وہ فقہ نہ ہو تو اس لیے اس کے فقہ کہنے سے بات نہیں بنے گی اللہ یہ کہ وہ خود جرا و تعدیل کے اماموں میں سے کوئی امام ہو اور وہ باقاعدہ اس کی صلاحت بھی کرے جی اثر مصنفات کی اسباب جہالت کے اسباب سے متعلق مشہور تصانیف ہیں وہ کثرت الراوی صنف فیح الخطیب کتاب موضع اوہام الجمع بالتفریق دوسری کتاب رفیلۃ روایت الراوی سنی فقیہ کتب اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں سنیت جن کے نام قطب الکتب اقتب الکتب القطب علی ملم یروی عن